آئنسٹائن اسٹیون ہاکنگز جس کا آپ نام لے لیجئے کس نے دیا یہ جینیس ان سے جو اتنے ہم مروب اور امپریس ہوتے ہیں تو سوچیں وہ رب کیا ہوگا جس نے کہ ان جینیسز کو پیدا کیا وسع کرسی یہ سماواتی والارض اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے ولا یعود حفظہما اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکانے والا کام نہیں بڑے بڑی گیلیکسیز بڑے بڑے سولر سسٹمز بلیک ہولز سے لے کر میرا دل میرے لنگز میرے پھیپڑے اور اس سے لے کر گھاس کا تنکا اور اس سے لے کر ایک سنگل سیل امیبا ان سب کے سسٹمز اللہ کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں اس کی مانیٹرنگ ہے وہ ان کو مینٹین کر رہا ہے تھک نہیں جاتا ڈاؤن ڈیلیگیٹ نہیں کر دیتا یہ نہیں ہوتا کہ چھ دن کام کر کے وہ تھک جائے پھر اس کو ویکینڈ کی ضرورت پیش آئے فرمایا آگے سورہ قاف میں مما مسنہ ملغوب ہمیں کسی تھکن نے نہیں چھوا اور کیسے اس کو تھکن چھو سکتی ہے وہ ول العظیم بس وہی ایک بزرگ برتر ذات ہے وہ ول العظیم بہت اعلی بہت عظیم لا اکرا فی الدین دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں یعنی زبردستی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مسلمان نہیں بنایا جائے گا جو خود اسلام کے دائرے میں آ گیا ہاں اب اس کو اسلام کے احکامات ماننے ہوں گے مثال سے یوں سمجھیے کہ جیسے کسی ملک کا قانون ہوتا ہے تو اس ملک کا قانون اس ملک میں رہنے والوں پر بہرحال نافذ ہوتا ہے جس ملک میں انسان رہے وہاں کے قوانین فالو کرنے ہوتے ہیں اور جس ملک میں قوانین نافذ کروائے جاتے ہیں امپلیمنٹ کروائے جاتے ہیں ہم اس ملک کو اتنا ہی ایڈمائر کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں کہ بھئی بڑا ڈسپلن ہے قانون بنایا ہے تو پابندی بھی ہوتی ہے مجال ہے ان کی کہ وہ ریڈ لائٹ پہ سے ذرا کراس کر کے تو دیکھیں کبھی آپ لوگ امریکہ وغیرہ گئے ہوں تو آپ دیکھیے یہاں تو ہر ایک ہنستا مسکراتا سگنل توڑتا ہوا آرام سے چلا جاتا ہے کہتے ہیں ہم آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں لیکن وہاں مجال نہیں ہے ان کی کر نہیں سکتے تو ہم تو بہت خوش ہو کے بہت ایڈمائر کرتے ہیں بہت تعریف کرتے ہیں ان ممالک کی کہ بہت اچھا وہاں قانون ہے اور وہ لوگ اگر بالکل ہی چھوٹ دے دیں اور وہ کہہ دیں کہ بھئی کوئی زبردستی نہیں ہے جس کا دل چاہے کرتا پھرے جس کا دل چاہے جو کرے جس کا دل چاہے ٹیکس دے جس کا دل چاہے نہ دے جس کا دل چاہے ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرے جس کا دل چاہے نہ کرے کوئی کہتا ہے کہ ٹریفک کی ریڈ لائٹ دیکھ کے مجھ کو تو میگرین ہو جاتا ہے تو اچھا ٹھیک ہے نہ روکے ریڈ لائٹ کے اوپر کوئی کہے کہ بھئی یہ ٹیکس کا قانون تو میری سمجھ میں اب تک نہیں آیا جب سمجھ میں آئے گا تو میں ٹیکس دینا شروع کروں گا اچھا ٹھیک ہے جب سمجھ میں آئے تو پھر قانون کو فالو کرنا شروع کر دینا یہ تو نہیں ہوتا یہ تو نہیں کہتے کوئی زبردستی نہیں لا اکراہ کچھ جو جی چاہے کرو نہیں زبردستی نافذ کرواتے ہیں ورنہ اگر لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو کیوس مچ جائے تعجب ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ان ممالک کو اتنا ایڈمائر کرتے ہیں وہی پڑھے لکھے لوگ وہی انٹیلیجنسیا اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ اللہ اپنا قانون منوائے اور اسلام اپنے ماننے والوں سے اپنے قوانین منوائے اور نہ ماننے والوں کو سزا دے اور پھر اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہتے ہیں لا اکروہ فی الدین لکھا تو ہے قرآن کے اندر کہ دین کے اندر جبر نہیں جس کا جی چاہے نماز پڑھے جس کا دل چاہے نماز نہ پڑھے جس کا جی چاہے شراب پیے جس کا جی چاہے شراب نہ پیے جس کا جی چاہے حجاب کرے جس کا دل چاہے نہ کرے religion is a personal matter مذہب تو ذاتی معاملہ ہے جی نہیں یہ غلط فہمی ہے قانون پرسنل میٹر نہیں ہوتا قانون ذاتی مرضی پہ نہیں چھوڑا جاتا یہ جو آیت ہے لا فی فدین یہ دراصل قبول اسلام کے لیے ہے کہ جبرن زبردستی تلوار کے زور پر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 سب سے مضبوط کنڈا جو تم تھام لو وہ تقوی کی بات ہے تقوی لازم کر لو اپنے اوپر سوچیے ذرا کہ ایک شخص ہے جو کہ دریا کی موجوں کے رحم و کرم پر ہے اب ڈوبا اور جب ڈوبا اور ہلاکت میں پڑا وہ کوشش کرتا ہے اسٹرگل کرتا ہے اور اس کا ہاتھ جا کر ایک مضبوط کنڈے پر پڑ جاتا ہے کس قدر محفوظ ہو گیا بالکل اسی طرح یہ زندگی کی مثال ہے اس کی لہر ہمیں کہیں بہا کے لے جاتی ہے اور دوسری لہر کہیں بہا کر لے جاتی ہے جس نے تقوی کو مضبوط تھام لیا جس نے رب سے تعلق مضبوط جوڑ لیا اب زندگی کی لہریں اس کو کبھی بھی گمراہ یا بھٹکا نہیں سکتی کبھی ہلاک نہیں کر سکتی اللہ سنتا ہے علم والا ہے اللہ ولی الدین آمنو اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے حامی اور مددگار ہے من الظلمات الى النور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں لاتا ہے دعا کریں اللہم اخرجنا من الى النور اللہ ہمیں تو اندھیروں سے روشنی کی طرف لیا اس کے برعکس بدقسمت محروم لوگ و لدینہ کفرو اور جنہوں نے کفر کیا اولیا احمد الظلمات ان کے حامی اور مددگار تاغوت ہیں وہ ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں اچھا خاصا دل ہدایت کے لیے کھلا لیکن ساتھ جو لوگ تھے جس کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا تھا انہوں نے ورغلا دیا کوئی الٹی سیدھی پٹی پڑھا دی اور دوبارہ انہی گمراہیوں میں اور ضلالتوں کے اندر اور گناہوں کی زندگیوں میں کھینچ کر لے گئے جہاں پر انسان پہلے تھا فرمایا الائی کا اصحاب ہم بناری خالدون یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے جن کو تاریکیاں ہی پسند تھیں گناہوں کی نافرمانیوں کی اور نفس کی خواہشات کی تو پھر وہ سب سے تاریک ترین جگہ آگ میں پہنچ جائیں گے اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح روشنی والی نہیں ہے بالکل تاریخ ہے حدیث میں مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار سال جہنم کی آگ کو دہکایا تو وہ سرخ ہو گئی پھر اگلے ہزار سال اس کو دہکایا سفید ہو گئی پھر اگلے ہزار سال اس کو دہکایا اور وہ سیاہ ہو گئی ہے بالکل اب وہ دنیا کی آنکھ کے مقابلے میں انہتر درجے زیادہ سخت ہے کہ جہنمی کو اگر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو اس کو نیند آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے بچائے اب ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ آ رہا ہے ابراہیم فی رب کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا روایات میں اس شخص کا نام نمرود آتا ہے نمروڈز یہ بھی فرانس کی طرح بادشاہوں کا نام تھا اور جھگڑا کیوں جھگڑا وہ ابراہیم علیہ السلام سے ان آتا اللہ الملک اس بات پر کہ اللہ نے اس کو حکومت دے دی تھی بجائے کہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا اس نے اپنی تمام تر نعمتوں کو اللہ کی مخالفت میں لگا دیا قول ابراہیم و ربی اللہ یمیت جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے پھر روایات میں یہی آتا ہے کہ دو قیدیوں کو اس نے بلوایا جس کو سزائے موت مل چکی تھی اس کو آزاد چھوڑ دیا اور جس کو آزادی ملنی تھی اس کو مروا دیا حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مطلب نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ ضد پر آ گیا ہے اور انبیاء بحثوں کے اندر الجھنا نہیں چاہتے ان کو ریٹرک اچھا نہیں لگتا ابراہیم علیہ السلام نے کیا طریقہ اختیار کیا یہ ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے قال ابراہیم فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فن اللہ یاتب الشمس من المشرقی فاتی بحا من المغرب اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا تو اسے مغرب سے نکال لا فبہ تلدی کفر یہ سن کر وہ منکر حق حیران ہو گیا واللہ لا یہ دل الظالمین مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا نمرود سورج دیوتا سے خود کو نسبت دیا کرتا تھا ایسوسیٹ کرتا تھا تو سورج ہی کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام نے بات کی کہ جس کو تم پوجتے ہو تو تمہارا دیوتا ہے تمہارا رکھوالا ہے اس سے کہو نا کہ آج ذرا مغرب سے نکل آئے کافر خاموش ہو گیا یہ دیکھیے یہ ہے وہ علمی انٹلیکچل جہاد جس کی کہ آج ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو پھر اس کو غصہ آتا ہے پھر وہ فتوے دائر کرتا ہے دوسرے کے اوپر اور مخالف کبھی بھی غصے اور بدتمیزی سے قائل نہیں ہوتے بلکہ لاجک سے اور نالج کے ساتھ وہ قائل ہوتے ہیں تو لاجک اور نالج علم کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ انسان کو بات کرنی چاہیے تاکہ بھرپور انداز میں پیغام پہنچ جائے نمرود کو ظالم اس لیے کہا کہ رشت اور ہدایت اس کو نظر تو آ گئی تھی لیکن ان لمحات کو اس نے ضائع کر دیا ظلمات میں نور کی لہر تو لہرائی تھی لیکن اس نے فائدہ نہ اٹھایا تاغوت کا انکار نہ کر سکا کنونس ہو گیا کنورٹ نہیں ہوا قائل ہو گیا لیکن تائب نہیں ہوا تو اپنے ہی اوپر ظلم کیا اب ایک اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ اوکل مرا کریت خوابیت یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سو برس تک مردہ پڑا رہا پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا اس سے کیا پتا چلا کہ موت کے بعد وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ چند گھنٹے گزرے ہیں یا سو سال گزر گئے فرمایا تم پر سو برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں اب ذرا اپنے کھانے اور مشروب کو دیکھو اس میں ذرا تبدیلی نہیں آئی دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا پنجر تک وہ سیدھا ہو رہا ہے اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں پھر دیکھو ہڈیوں کے اسپنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست ان پر چڑھاتے ہیں اس طرح جب حقیقت ان کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ایک تو یہاں پر فزیکل لاس کے بارے میں بھی یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ تمام قوانین طبیعہ اللہ کے اختیار میں ہیں جس طرح چاہے ان کو استعمال کرے وہ تو مسبب الاسباب ہے دنیاوی قوانین کا اللہ پابند نہیں ہے کہ اب اگر اس نے آگ میں جلنے کی صفت رکھ دی تو اب آگ ہر حال میں جلائے گی اللہ نازو باللہ مجبور نہیں ہو گیا ان قوانین کے ہاتھوں وہ خود ان قوانین کا بھی رب ہے جس طرح چاہے ان کو سسپینڈ کر دے معلق کر دے لیکن یہ اللہ عام طور پہ کرتا نہیں کبھی کبھار معجزے کے طور پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جب یہ فزیکل لاس سسپینڈ ہوتے ہیں تبھی معجزہ وجود میں آتا ہے ہے تو نہیں کہنا چاہیے آیا کرتا تھا اس لیے کہ موجات انبیاء کو دیے گئے اور اب کوئی نبی آنا نہیں اب دیکھیں یہ جو مردہ بستی کے زندہ ہونے کی بات ہے کبھی کبھار جب انسان مسلمان امت کا حال دیکھتا ہے تو فیل ہوتا ہے کہ اللہ یہ کیسے زندہ ہوں گے یہ کیسے ابھریں گے یہ کیسے اٹھیں گے لیکن جب یہ آیات پڑھتا ہے تو بہت امید کی لہر اس میں دوڑ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جب اللہ مردہ بستیوں کو اٹھا سکتا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس مردہ امت کو بھی اللہ زندگی بخشے گا دعا کی ضرورت ہے ہمیں وہ افقال ابراہیم اور مئو تھا اور وہ واقع بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے قالا فرمایا اولم تو کیا تو ایمان نہیں رکھتا انہوں نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے فرمایا اچھا تو چار پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے پھر ان کو پکار وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے خوب جان لے اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے اب یہاں پر ایک اور غیر معمولی واقعے کا ذکر ہے خرق عادت ہم جس کو کہیں ابراہیم علیہ السلام کو کچھ غیر معمولی مشاہدات کروائے گئے انبیاء کو ایسے واقعات کا مشاہدہ کروایا جاتا تھا اس لیے کہ ان کو لاکھوں لاکھوں لوگوں تک پیغام پہنچانا ہوتا تھا ذمہ داری غیر معمولی ان پر ڈالی جاتی تھی لہٰذا ان کی ٹریننگ کا اور ان کی تربیت کا بھی پھر غیر معمولی انتظام کیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایمان اور یقین کا فرنس ایمان اور یقین کی بھٹی بنانا چاہتا تھا فیتھ ہوا کرتے تھے جن سے ایمان اور یقین پھوٹے اور دوسروں تک بھی جا کر پہنچے لہذا انبیاء کے لیے یہ تمام چیزیں جو کہ ہم پڑھتے ہیں ہمارے لیے تو ایمان بالغیب ہے لیکن انبیاء کے لیے یہ ایمان بشہود ہوتا تھا وہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے تھے ایپسلیوٹ کنوکشن ان کو حاصل ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اپنی حکومت اور اس کے کارکنوں کا مشاہدہ انبیاء کو کروا دیا کرتا تھا جیسے ہم کسی کو قائل کرنے کے لیے کہیں کہ بھئی یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے I have seen it with my own two eyes اس میں جو زور ہے اور جو یقین کی کیفیت پائی جاتی ہے وہ ایک دوسرا انسان اس طرح اس بات کو بیان نہیں کر سکتا ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدات کروائے گئے آگے سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چند واقعات ہم پڑھیں گے اور معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا پردہ ہٹا کر حقائق دکھا دیے گئے تھے اب یہاں سے آگے جو مضمون چل رہا ہے تقریباً سورہ بقرہ کے آخر تک اس میں پیسے کے معاملات پر بات کی جا رہی ہے شروع میں ہم پڑھیں گے مکمل دو رکو صدقے کے اوپر یہ بہترین چیز ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے سود کے بارے میں انٹرسٹ ربا یہ بدترین چیز ہے ہر ایک صدقہ دے نہیں سکتا لینا نہیں چاہتا سود چونکہ حرام کر دیا گیا اب وہ ہو نہیں سکتا اب ایک درمیانی شکل ادھار یا قرض کا معاملہ یہ مباح معاملہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پھر صدقہ اور سود کے بعد قرض اور ادھار کے بارے میں چند باتیں پڑھیں گے یہ مضمون ذہن میں رکھیے فرمایا مثلا ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں اللہ کی راہ میں صرف کرنے کی کیٹیگریز بہت ساری ہیں یتیموں پر بیواؤں پر غریبوں پر خرچ کرو یہ بھی ایک کیٹیگری ہے ایک زکوٰۃ بھی ہے پھر اس کے علاوہ فی سبیل اللہ کی ایک اور کیٹیگری ہے جس کے بارے میں بھی پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ لدی یقرد اللہ قردن حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دیتا ہے قرض حسن کسی ذاتی کام کے لیے دیا جاتا ہے تو جہاں یہ ساری چیزیں بھی انتہائی پسندیدہ ہیں کہ انسان اپنا مال معاشرے کے دبے ہوئے طبقات پر خرچ کرے وہاں خرچ کی ایک اور انتہائی اہم مد انتہائی اہم کیٹیگری فی سبیل اللہ خرچ کرنا اور فی سبیل اللہ کیا ہے خاص الخاص اللہ کے دین کو باعزت مقام دلانے کے لیے اس کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے اس کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا تو یہ خاص ایک کیٹیگری ہے جس کا کہ پہلے شروع میں ذکر کیا جا رہا ہے اب یہ دین کے کام میں پیسہ لگانے کا اتنا بڑا اجر جیسے ابھی ہم آگے پڑھیں گے کیوں آیا وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ دین کا علم ہو جانا سمجھیے کہ نیکیوں کی جڑ ہے جب لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے گی کہ اللہ کا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے معاشرے کے اندر نرمی آئے گی معاملات میں بہتری ہوگی لوگ انفاق پر آمادہ ہوں گے تو سمجھیے کہ دین تو وہ ریسورس ہے کہ جس سے پھر ایسے اچھے لوگ معاشرے کے اندر تیار ہوتے ہیں کہ جو پھر نکل کر اور معاشرے میں لوگوں کے لیے بہتری کا کام کرتے ہیں ایک بات دین کی کسی کو بتا دی اس کے دل پر لگ گئی اس نے آگے بتائی اور پھیلتے پھیلتے وہ کہاں کہاں تک چلی جائے گی کوئی ایک کتاب ہے اسلام کے متعلق کوئی احادیث ہے یا کوئی درس ہے یا کوئی کیسٹ ہے جو آپ نے کہیں آگے پھیلا دیا ہوتے ہوتے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلا گیا تو کتنا زبردست صدقہ جاریہ جو ہے وہ بن گیا بعض دفعہ ایک دو جملوں سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں right word at the right time صحیح وقت پر کوئی صحیح بات کہہ دی اور وہ لوگوں کے دل پر اثر کر گئی اور ان کی زندگیاں سمر گئیں دنیا میں لوگوں کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے بیماری دور کرنے کے لیے خرچ کرنا یقیناً بہت بڑا اجر کا کام ہے تو سوچئے کہ یہ ہیومینیٹیرین کاز جب اتنے اچھے ہیں تو ultimate humanitarian cause ultimate cause ultimate انسانیت کی خدمت کہ نارو لاہ سے ان کو بچا لینا یہ کتنی بڑی انسانیت کی خدمت ہے تو یہاں پر یہ اس کی بات کی جا رہی ہے فی سبیل اللہ فقون اموالہ بلا فی کل سمبلا تم اتوحبا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالیں نکلیں اور ہر بال میں سو دانے ہوں یعنی ایک کے بدلے کتنا ملا سات سو سیون ہنڈریڈ ٹائمس اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور یہ بھی تمہیں سمجھانے کے لیے کہا ورنہ کیا اللہ یشا و اللہ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے وہ فراخ دس بھی ہے اور علیم بھی تم اپنی حیثیت سے دو تم ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ کروڑ دو کروڑ دو گے کتنا دے دو گے تم اپنے دو چار گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے لگا دو گے تم اپنی صحت جو تم کو عارضی طور پہ دنیا میں دی گئی ہے وہ تم لگا دو گے تم اپنی حیثیت سے دو گے اور یاد رکھو تم کیا ہو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان سب کے سب فقیر ہیں انتم الفقرا اور غنی کون ہے اللہ الغنی تو جب فقیر دیتا ہے بادشاہ کو تو سوچئے کہ وہ تو اپنی حیثیت سے ہی دے سکتا ہے اور جب بادشاہ اس کو دے گا بدلے میں تو کتنا دے گا کتنا دے گا ہم اپنی حیثیت کے حساب سے اپنے رب کو دے رہے ہیں اور اللہ اپنی حیثیت سے ہم کو دے گا اور یقین کے ساتھ خلوص کے ساتھ دیجیے اللہ دے گا اللہ اتنی برکت دے گا آپ لوگوں کو خود تجربہ ہو رہا ہوگا الحمد للہ اللہ کے فضل سے آپ آ رہی ہیں یہاں پہ وقت لگا رہی ہیں کہ آپ کو وقت میں برکت محسوس نہیں ہوتی اللہ بڑھاتا ہے وہ اللہ یہ دعف اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے واہ سیر وسط والا ہے بہت کچھ ہے اس کے خزانوں کا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کتنے ہیں جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں اب اگر کوئی کہے کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے واقعی نہیں ہے نہیں دے سکتا اپنی ہی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو کیا کرے وہ بھی محروم نہیں ہے حدیث میں آتا ہے الکل مت بطو صدا اچھی بات بھی صدقہ ہے اچھا مشورہ دے دو کوئی ایڈوائس دے دو مسکرا کر کسی کو دیکھ لو وہ بھی بہت اچھا ہے تو یہاں فرمایا قول و معروف ایک میٹھا بول و مغفرتن اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی خیر من صدق یت بڑوہا ادا واللہ غنی حلیم اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے اب یہاں پھر مزید اب جنرل صدقات کی بات کی جا رہی ہے جو انسان غریب اور مسکین لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں بھی یہی بات فرمائی یا ایو الدین آ منو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تبطلوا الو صدقات کم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر باطل مت کر دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی اس پر زور کی بارش برسی تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا واللہ لا یہد القوم الکافرین اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں اللہ کا طریقہ نہیں بات یہ ہے کہ جب انسان کسی حاجت مند کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ دیتا ہے تو یہ لینا بھی آسان کام نہیں ہے حقیقت ہے معاشرے میں ہمیشہ دو کلاسز رہیں گی ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کبھی بھی زبردستی اس تقسیم کو ختم نہیں کیا جا سکتا کمیونزم نے کوشش کی بری طرح ناکام ہوئے یہ ایک نیچرل قدرتی تقسیم ہے تو غریب ہونا یہ ایک حقیقت ہے لوگ غریب ہوتے ہیں غریب ہونے کا احساس اتنا تکلیف دہ نہیں ہے جتنا کہ حقیر اور گھٹیا سمجھے جانے کا احساس صدقہ اور خیرات سے جہاں اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشی بہتری ہو وہاں اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ لینے والے ذہنی سکون سے بھی بہرہ مند ہوں ایموشنل ویل بینگ آئے اکنامک ویل بینگ بھی آئے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ہاتھ پر چند پیسے رکھ کر اس کی جسمانی ضروریات پوری کر دی جائیں اور ساتھ ہی ساتھ باتیں سنا کر طنز کر کے تانا دے کے یا احسان جتا کر اس کو ذہنی مریض بنا دیا جائے اور اس کے اندر نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھے اسلام یہ چاہتا ہے کہ خیرات دینے والا جھک کر خیرات دے اور خیرات لینے والا بھی جھک کر خیرات لے دینے والا عزت سے دے لینے والا عزت سے لے اور دونوں کے درمیان تعلقات خوشگوار ہوں دوستانہ ہوں دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے کہ جو شخص کوئی عمل سنانے اور شہرت کے لیے کرے گا اللہ اس کو شہرت دے دے گا اور جو کوئی دکھاوے کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا اللہ اس کو خوب دکھائے گا خاموشی کے ساتھ دیا جائے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے حدیث ہے کہ ون تصد یورائی فقد اشرکا جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا وہ تو شرک کر چکا اللہ کے ہاں قبول نہیں دکھاوے کی نیکیاں کہ انسان ڈونیشن دے رہا ہو اور جیسے آپ تصویریں دیکھتی ہیں اخباروں میں کہ ایک چیک لے رہا ہے اور ایک چیک دے رہا ہے اور دونوں کا رخ کس کی طرف ہے کیمرے کی طرف لوگوں کی طرف تو جب لوگوں کو دکھانے کو دو گے اللہ قبول نہیں کرتا اس چیز کو اور نہ ہی کبھی احسان جتانا ہے حدیث میں آتا ہے دھوکے باز بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا تو لہذا انسان جب دے پیسہ جھک کر آجزی کے ساتھ یہ سوچے کہ اگر یہ غریب نہ ہوتے تو میرے کتنے ہی گناہوں کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا تھا ان کو دیکھ کر دراصل میں اللہ کے غضب کی آگ ہے جس کو کہ بجھا رہا ہوں اس کے برعکس فرمایا و مسل الزین اموال مبتغ و تصبیت جنت بربوت اسوابہ وابل فعۃۃ اقلحہ و علم یوسبہ وابل و اللہ بات ملون بصیر بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے اونچی جگہ پر باغ ہو کتنی خوبصورت تمثیل ہے آپ دیکھیں اعلیٰ ضرف لوگوں کو اونچی جگہ کے باغ سے تشبیح دی جا رہی ہے اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہے تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو نہروں سے سیراب کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولی کی زد میں آ کر جھلس جائے جب کہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں یوبین اللہ لکم تتفک اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان فرماتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو تو ایک بوڑھے شخص کی مثال دی جا رہی ہے اس سے مراد یہ بھی ہے جیسے تمہاری زندگی کا آخری حصہ جو تم نے دنیا میں گزارا وہ بڑھاپا ہوتا ہے تو بڑھاپے کی طرف بھی اشارہ ہمیں اس میں ملتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے بعض دفعہ یہ ہے کہ کچھ بری عادت انسان جوانی ہی میں اختیار کر لیتا ہے اور بڑھاپا آتے آتے وہ پھر بالکل ہی فطرت کا انسان کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں یا بڑھاپے کا سہارا لے کر بڑھاپے کا بہانہ کر کے ہر قسم کی غیبت یا بدمزاجی یا بدتمیزی کو اپنا حق سمجھ لیا جاتا ہے بڑھاپے میں بدتمیزی کرنا بدمزاجی کرنا غیبت الزام لگانا یا بہتان لگانا یا دوسروں کو دیکھ کر احسان جتانا ساری عمر کی نیکیوں کو ضائع کروا دیتا ہے ابھی انسان ینگ ہے امید ہے کہ چلو ایک نیکی کی فصل اگر ضائع ہو گئی تو دوسری نیکی کی فصل لگا لیں گے آخری عمر میں تو مہلت بھی نہیں کہ دوبارہ نیکیوں کا باغ لگایا جائے تو کہا کہ کیوں آگ بگولا ہو کر اپنی نیکیوں کو ختم کرتے ہو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرے آخرت کی بات بھی اس میں ہو سکتی ہے کہ آخرت میں جب تم پہنچ جاؤ گے اور تمہارے پاس وہاں نیکیوں کی کوئی فصل نہیں ہوگی تو وہاں تم کچھ کر نہیں پاؤ گے کچھ نہ کر سکو گے فرمایا یا الذین آمنو انفقو اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو کس میں سے من طیباتی ما کسب تم اس میں سے ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو اچھا پاکیزہ خرچ کرو یاد رکھو کہ تم دے رہے ہو اور لینے والے کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہو سوچ سمجھ کے دو کہ کیا دے رہے ہو باتی ماں کسب تم و مما من الارض اے لوگ جو ایمان لائے ہو جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دی جائے تو تم ہرگز اس کو لینا گوارا نہ کرو اللہ انتخ مدو فی مگر اس طرح کے تم آنکھ بند کر لو والم اور جان لو ان اللہ غنی حمید اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے الفقر ویأمرکم و واللہ یعیدکم مغفرتا و اللہ واللہ و اللہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے اب یہاں پر فحشا کا لفظ آیا ہے بات اس میں یہ ہے کہ فش کا لفظ صرف بے حیائی کے لیے نہیں آتا بلکہ اور بھی برائیوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں یہ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے پہلے جیسے ترغیب دی کہ اپنا اچھا مال طیب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو یعنی جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہ تم دوسرے کو دو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے ہم بھی دیتے ہیں نوکروں کو دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے بعض دفعہ کہ اس کی ضرورت پوری کرنے کو پیسہ تو دے دیا لیکن پھر اٹھتے بیٹھتے احسان جتاتے ہیں نہ خود بھولتے ہیں نہ اس کو بھولنے دیتے ہیں اور اس کے بعد توقع یہ کرتے ہیں کہ وہ جو پیسہ ہم نے ان کو صدقہ یا زکوٰۃ یا خیرات کے نام پر دیا ہے اس کے بدلے وہ اور زیادہ ہماری خدمت کریں اب وہ اتوار کو آ کر بھی کام کریں اگر پانچ بجے تک کا ٹائم تھا تو سات بجے تک رکیں اور جس چھٹی کے دن ہم ان کو بلائیں وہ آ کھڑے ہوں حاضر ہوں اور جب وہ ایسا نہیں کرتے تو ہم کتنے فون کرتے ہیں کبھی امی کو اور کبھی اپنی فرینڈ کو اور ہم کہتے ہیں کتنا بھی کرو ان کے ساتھ اثر ہی نہیں ہوتا احسان ہی نہیں مانتے تو پھر یہ کیا ہوا ضائع کر دیا یا ان سے خود نوکروں سے کہا جائے کہ تم لوگ تو کسی طرح احسان نہیں مانتے کتنا بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر لو تم لوگوں کا تو حال ہی نہیں بدلتا تم لوگوں کو تو پورا ہی نہیں پڑتا اس سے منع کیا اس طرح اذیت مت دو اس طرح احسان مت جتاؤ سارا تمہارا کیا کرایا بیکار ہو جائے گا اب عید جیسے آنے والی ہے آپ دیکھیں ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں جوڑے خریدتے ہیں اپنے لیے گھر والوں کے لیے شوق سے لیجیے پھر بعض دفعہ کہا جاتا ہے دکاندار سے کہ ذرا دینے والے جوڑے دکھاؤ دینے دینے والے والے تھان تھان اب اس کے اندر بے نیازی بھی ہوتی ہے کہ نوکروں کی اتنی بڑی فوج ہے ہمارے یہاں کہ ایک ہاتھ جوڑے سے گزارا نہیں ہوگا ہمیں تو تھانوں کے تھان چاہیے اور وہ جو دینے والے جوڑے ہوتے ہیں ذرا بتائیں تو کیسے ہوتے ہیں انتہائی گھٹیا کپڑا انتہائی سستا کپڑا اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر آپ نے اپنے ہسبینڈ کا کرتا جا کر کسی بوتیک سے لیا ہے تو اپنے ڈرائیور کا بھی ڈھائی ہزار کا کرتا خرید لیں نہیں یہ بوتیک کے کپڑے یہ کہاں پائیدار ہوتے ہیں ڈرائی کلین اونلی اور نخرے اتنے ہوتے ہیں ان کپڑوں کے لیکن جب ہم اپنے نوکروں کو یا غریبوں کو کپڑا دیں کم از کم اتنا ضرور دیکھ لیں کہ وہ کپڑا اچھی کوالٹی کا پائیدار کپڑا ہے ہمارے پاس تو پچیس تیس جوڑے ہوتے ہیں بیس پچیس تو ہوتے ہی ہیں بیس پچیس دن کے بعد کسی ایک جوڑے کی باری آتی ہے اور وہ بھی دھلنے کے لیے بہترین ڈٹرجنٹس ہمارے پاس رکھے ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں ان غریبوں کے پاس تو بیس پچیس جوڑے نہیں ہوتے تین چار جوڑے ہوتے ہیں ہر تیسرے دن اس جوڑے کی باری آتی ہے اور صابن بھی جو ہوتا ہے وہ کوئی بہت فینسی تو نہیں اتنا سخت صابن ہوتا ہے کہ جو کپڑے کو جلدی خراب کر دیتا ہے تو جب بھی دینے والی چیز لیں کوالٹی کم از کم اس کی بہترین ہونی چاہیے اچھا مضبوط خوبصورت پائیدار کپڑا ہونا چاہیے کہ جو ہمیں بھی اگر کوئی دے تو ہمیں لینا ناگوار نہ گزرے ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچ لیں کہ یہ چیز اگر مجھے ملتی تو مجھے کیسی لگتی لیکن شیطان کا کیا علاج کیا جائے کہ وہ دیتے وقت کتنے کتنے ہم کو خوف دلاتا ہے اور کیسی کیسی گھٹیا حرکتوں پر ہم کو آمادہ کر دیتا ہے پرانے کپڑے گو اوے کلوز ہمارے ہوتے ہیں ذرا ان کے بارے میں بھی سوچیے ہم ان پرانے کپڑوں کی جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کی بھی پہلے ہم چھانٹی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ جوڑا اتنا اچھا یہ بہن کی بیٹی کو دے دیتی ہوں حالانکہ بہن کی بیٹی کے پاس بتائیے کیا کمی ہے ہاں اگر رشتہ دار غریب ہیں تو یقیناً وہ پہلے حقدار ہیں لیکن اگر ہماری بھانجیاں بتیجیاں اور ہماری بہنیں اتنا ہی اچھا پہنتی ہیں جتنا میں اور آپ تو وہ اس چیز کی اتنی قدر نہیں کریں گے وہی جوڑا آپ کسی غریب کو دے دیجئے قدر سے پہنے گا اچھا پھر جو دینے والے کپڑے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم ایک نظر دوبارہ دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہائی اس کا دوپٹہ کتنا خوبصورت ہے چلو سوٹ بنا لوں گی وہ دوپٹہ نکال لیا پھر شرٹ دیکھی کہا اتنی پیاری بیل لگی ہے اس کے اوپر بیل اس پہ سے اتار لی کسی کے بٹن پسند آ گئے بٹن کاٹ کے رکھ لیے اور اس کے بعد یہ نچا کھسا جوڑا دے کر سوچا کہ حاتم تائی کی قبر پہ لات ماری اتنا دیا ہم نے اب آپ سوچیں بغیر دوپٹے کا بغیر بیل کا بغیر بٹن کا جوڑا اگر کوئی ہمیں دے تو ہمیں کیسا لگے نہیں یہ مت کریں سوچیے